نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب تعلیٰ ان کے مالوں کو نیز تو نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بنی اسرائیل کو نماز کا حکم اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے سبب کو بیان کرتے ہیں کہ موسا اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر مصر میں جا بسو و بیوتکم بو قبلہ میں مفسرین کا اختلاف ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھروں ہی کو مسجدیں بنا لو اور ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل خوف زدہ تھے اس لیے حکم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھا کرو اور اس حکم کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ جب فرعون اور قوم فرعون کی طرف سے گرفت بہت بڑھ گئی تو کثرت سولاد کا حکم دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترپن میں فرمایا یا ایوہ الذین امنططعیم و بالصبر وصلا کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اسی لیے اس آیت میں ہے کہ گھروں ہی کو مسجدیں سمجھ کر نمازیں پڑھنے لگو اور مؤمنین کو ثواب اور نصرت قریب کی بشارت دو ابن عباس صدی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم فرعونیوں کے سامنے کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا گھروں ہی میں پڑھ لو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے خوف تھا کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھا چھپ کر گھروں میں پڑھ لو اور گھروں کو آمنے سامنے بنائے رکھو موسا اور ہارون علیہ السلام کی فرعون کے لیے بد دعا اللہ پا خبر دے رہے ہیں کہ جب فرعون اور اس کی جماعت نے قبول حق سے انکار کیا اور اپنی گمراہی و کفر پر قائم رہے ظلم و سرکشی اختیار کی تو موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ہمارے رب آپ نے فرعون اور اس کے لوگوں کو زینت دنیا اور بہت سارا مال و دولت اس دنیا میں دے رکھا ہے اس سے تو وہ اور بھٹک جائیں گے یا دوسروں کو بھٹکانے لگیں گے لیا فتح یا کے ساتھ یہ معنی ہوئے کہ آپ نے اے اللہ انہیں یہ نعمتیں دیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایمان نہ لائیں گے یہ تو ان پر سرفرازی ہوئی دوسرا قول ہے لیو دلو یعنی یا کے پیش کے ساتھ یعنی آپ کے عطیات کے سبب لوگ یہ خیال کریں گے کہ آپ کی ان پر جو سرفرازیاں اور مہربانیاں ہیں وہ گویا اس کا ثبوت ہیں کہ آپ انہیں اپنا دوست رکھتے ہیں جب ہی تو آپ نے انہیں خوشحال رکھا یہ گویا سبیل ہوئی اس بات کی کہ ان کی وجہ سے لوگ بھٹکے اس لیے اے اللہ ان کے اموال کو ہلاک کر دیجیے دحاق اور العالیہ رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کو پتھر بنا دیا وہ پتھر ویسے ہی منقوش بنے ہوئے قلب ماہیت پائے گئے جس کیفیت میں کہ وہ اموال اپنی اصلی حالت میں تھے قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ان کے اناج نے بھی پتھر کی شکل اختیار کر لی تھی اور شکر وغیرہ بھی پتھر کے ذرات کی شکل میں آ گئی تھی اور پھر اللہ کا فرمان وشد العلیہ قلوبہم یعنی اے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیجئے کہ عذاب علیم دیکھنے تک ایمان ہی نہ لائیں یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے غضب یعنی غصے کی حالت میں آ کر فرعون اور قوم فرعون کے حق میں کی تھی جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان میں اصلاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اب کسی خیر کی ان سے امید ہی باقی نہیں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا سورہ نوح کی آیت نمبر چھبیس میں ربی علی من الکیفرین دیارہ کہ اے میرے رب ان کافروں میں سے کسی باشندے کو نہ چھوڑیے اگر آپ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی جتنی بھی اولاد ہوگی سب کافر ہی کافر پیدا ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کی جاتی ہے اور آل فرعون ہلاک کیے جاتے ہیں اسی آیت سے اس بات پر دلیل لائی جاتی ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرآ فاتحہ پر آمین کہے تو یہ مقتدی کے بھی خود قرآن پڑھنے کے بے منزلی ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی پھر آگے اللہ نے فرمایا فستقیمہ جیسے کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اب تم بھی اسی طرح میرے حکم پر مستقیم رہو اور میرے احکام نافذ کرو استقامت اسی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے چالیس سال بعد فرعون ہلاک ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ چالیس دن بعد واللہ اعلم بالصواب